سورت میں کر چکا ہوں تین صورتیں ہم نے پڑھ لی اس گروپ کی سورت وہ جامع ہے منفرد مزاج کی پھر سورت الزاریات اور سورت الطور یہ آپس میں جوڑے کی شکل میں اس میں آپ نے نہیں دیکھا کسی بھی رسول کا تذکرہ اس میں جو بھی ہے یا قیامت کے احوال جنت اور دوزخ اور یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اللہ کی قدرت ہے اب یہ جوڑا ہے سورت النجم اور سورت القمر اس میں بعض مضامین خاصے مشکل بھی ہیں دونوں صورتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ون نج میں ہوا قسم ہے ستارے کی جبکہ وہ گرے اور عجیب بات یہ مشابہت یہ ہے کہ اگلی صورت جو ہے اقتربت سات ون شکل کمر چاند کا پھٹ جانا دو ٹکڑے ہو جانا یہاں ستارے کا گرنا اذا ہوا رقم ہے ستارے کی جبکہ وہ گرتا ہے یہ ہوا کے ساتھ ہوا جو بنتا ہے فیل ماضی تو ہوا یہ بھی کہتے ہیں گرنا نیچے کو اترنا اور ہوا یہوا اس کے بعد میں ہوائے نفس خواہش نفس اس سے گزارا یہ بنتا ہے مندن میں گاہ ہوا جب قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے ماں صاحب کم و ستارہ گرتا ہے گر سکتا ہے تمہارا یہ ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ بھٹک سکتا ہے نہ گمراہ ہو سکتا ہے وہاں بل صاحب کمبھ وماں وبا نوٹ کیجیے گا یہ اس کا مسنا جو ہے اس مضمون کا آپ کو ملے گا آخری پارے میں سورج تقریر ہوئی وہاں بھی صاحب کم کا لفظ آیا ہے وما صاحب بے مجنون راہ مبین وما ہو الغیب زمین مما ہوا بے قول الرجیم اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے ایک تو یہ کہ جب حضرت جبیل وہی لے کر آتے تھے تو آپ کو نظر تو کچھ نہیں آتا تھا فرشتہ نظر تو نہیں آتا تھا وہ تو عرض کیا کہ وہ تو ایک عالم امر کی شے ہے اور جو حضور کی شخصیت میں جو عالم امر کا حصہ ہے روح اس پر براہ راست اس کا نزول ہے وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا اس وہی کو آپ اپنے ان کاموں سے نہیں سنتے تھے وہ تو نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنا ہے اور ویسے جب حضرت جبرائیل آتے تھے انسانی شکل میں وہ ایک بالکل دوسری شکل ہے وہ تو یہ کہ حضرت دہلا کلوی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہت حسین صحابہ میں سے بہت کئی حسین انسان تھے ان کی شکل میں بالعموم ان کی صورت میں حضرت جبرائیل آتے تھے لیکن وہ وہی نہیں شمار ہوتی ہم نے ام سننا وہ حدیث جس میں جبرائیل آئے اور حضور نے فرمایا جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے لیکن وہ قرآن میں نہیں ہے ام سننا ہے وہ نہیں ہے البتہ یہ کہ حضرت جبرائیل کو ان کی اصل ملک کی شکل میں حضور نے اپنی ان آنکھوں سے دو مرتبہ دیکھا ہے ایک مرتبہ بالکل آغاز میں جبکہ حضرت جبرائیل جو ہیں ایسے ظاہر ہوئے حضور اتر رہے تھے غار ہرا سے جبل نور سے تو آپ کو آواز آئی یا محمد یہ پہلی وہی کے بعد جو فطرت ہوئی ہے کچھ عرصے کے لیے وہی رکی رہی اس وقت واقعہ پیش آیا آپ نے سامنے دیکھا پیچھے دیکھا کوئی نہیں نظر کوئی نہیں آیا پھر تھوڑی دیر آپ چلے گئے شاید مجھے کوئی دھوکہ لگا ہے ایسی میں نے سنا ہے کوئی آواز نہیں تھی پھر آیا محمد پھر دیکھا دو تین مرتبہ کوئی نظر نہیں آیا کچھ خوف سا محسوس ہوا تیسری مرتبہ یا محمد تو اچانک حضور کی نگاہ اوپر اٹھی تو حضرت جبرائیل فرشتے کی جو اصل شکل ہے اس میں وہ تھے افق پر اور پورا افق بھرا ہوا تھا اس تو اصل ملک کی صورت میں حضرت جبرائیل کو حضور نے اس وقت دیکھا اور ایک دیکھا ہے پھر ان دا منتہا المنتہا شب معراج میں جب ساتھ آئے ہیں لے جانے کے لیے انسانی شکل میں سے کوئی سواری بھی ایسی تھی جس کو کہ مراد کہا جاتا ہے وہ بھی محسوس تھی لیکن یہ کہ جہاں انہوں نے کہا ساتھ میں آسمان پہ جا کر کہ بس اب آگے میری اب آگے آپ کو اکیلے جانا ہے اس سے آگے اگر میں گزرا میرے پر جل جائیں گے میں سوزے تجلا میں سوزت پرم اگر یقرے منہ برتر پرم اگر میں نے اب اس سے آگے ایک بال برابر بھی میں آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے اب آگے آپ کا کام اس وقت بھی وہ ان کی اصل شکل میں ظاہر ہوئی حضرت جبیر علیہ السلام یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ جیسے محدثین جو ہیں وہ اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ حضور سے کس نے سنا اس سے جو روایت کر رہا ہے کہ میں نے اس صحابی سے سنا جو تابعی ہے آیا ان کی ملاقات بھی ثابت ہے کہ نہیں تابعین کے طبقے کا ایک شخص وہ ہے کہ جس کی عمر ابھی چھ برس کی تھی کہ وہ صحابی فوت بھی ہو گئے اور وہ کہہ رہا ہے میں نے ان سے سنا تو پھر وہ حدیث جو ہے محدثین سے اس کو قبول نہیں کریں گے تو دیکھتے ہیں کہ لنک جو ہے مضبوط ہونا چاہیے روایت ہے نا فلاں ان فلاں حضور سے فلاں صحابی نے سنا اس نے اس اس سے نے سنا اس صحابی نے سنا یہ لنک جو ہے یہ ملاقات ثابت ہونی چاہیے تو چونکہ جو حدیث اللہ ہے یہ قرآن کیا ہے حدیث اللہ یہ حدیث ہے احسن الحدیث اللہ الزیز احسن الحدیث کتاب المتشاب المسالیہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ زمر میں اس حدیث کا یہ حدیث اللہ اللہ سے کس نے سنا جبرائیل نے جبرائیل سے کس نے سنا محمد نے تو ان کی ملاقات ثابت ہے ملک ملکی شکل میں حضرت جبریل کا دیکھا جانا اس اعتبار سے بہت اہم ہے اس لنک کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اس کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے ما صاحب مما گوا تمہارے یہ ساتھی ہے لوگوں یہ محمد نہ بہکے ہیں اور نہ بے راہ ہوئے ہیں نہ بھٹکے ہیں وما ہوا کو یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے جی سے نہیں کہہ رہے خواہش نفس سے نہیں کہہ رہے ان ہوا اللہ یوں نہیں ہے یہ مگر وہی جو ان کی طرف کی جا رہی ہے شدید القوا انہیں تعلیم دی ہے سکھایا ہے اس نے جو بہت طاقتور والا ہے یا حضرت جبرئی ہے مراد ہیں اللہ شدید القوا یہ قرآن کس نے سکھایا محمد کو شدید القوا زو مرتن وہ بڑا زور آور ہے فستوا وہ سیدھا ہوا وہ ہوا ابلفقل آلہ اور افق اعلی کے اوپر وہ محمد کو نظر آ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم دنا فتح دلّا پھر ذرا نیچے کو لٹکا قریب آیا نعب قنی یعنی او ادنا اور پھر وہ اس لیے قریب آ گیا کہ جیسے دو کمانوں کا فاصلہ ہو یا اس سے بھی قریب پھر اس نے وہی کی اللہ کے بندے کی طرف جو وہی کی وہ وہی کون سی تھی وہ ہے اصل میں وہی رسالت وہی نبوت جو تھی وہ تو شروع میں آ چکی اس کے بعد یہ فطرت ہو گئی تھی کچھ وقفہ پڑ گیا تھا شروع میں وہی جس سے کہ حضور کی نبوت کا ظہور ہوا ہے وہ تو ہے اقرا بسم الزی خلق خلق علق اقرا رب القرم الزی اللہ قلم اللہ لیکن اب یہ سورہ مدثر کی آیات اس وقت نازل ہوئی یا یو المدثر جب حضور گھر آ گئے اور پھر آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا خوف زدہ تھے جو کہ منظر دیکھا تھا ملک کی شکل فرشتے کی شکل اب وہ تو حضوری نے دیکھا جو دیکھا ہم تو نہیں سمجھ سکتے کہ آپ نے کیا دیکھا لیکن یہ کہ اس کے بعد آپ آئے آپ نے کہا مجھے کمبل اڑا دو لحاف اڑا دو لحاف میں اڑ کر آپ لیٹ گئے تو پھر وہ وہی یا یو کا مدثر اہل ہاف میری پٹ کر لیتے والے کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرنا شروع کر دو لوگوں کو اور تمہاری اس دعوت کا نقطۂ آغاز تو انتظار ہے اور اس کا ہدف دنیا میں تقویر رب ہے رب کو بڑا کرو اس کی بڑائی منواؤ اس کی بڑائی نافذ کرو اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے اللہ بہ سدید اللہ ما و جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل و دماغ نے اسے جھٹلایا نہیں یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ کیا ہے دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ غیر معمولی سی بات آپ دیکھیں تو ایک شخص ہو جاتا ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں یا حقیقت دیکھ رہا ہوں نہیں بدیداری سیارم یاد خواب اللہ جو میں دیکھ رہا ہوں یا ہم دیکھ رہے ہیں یہ بیداری میں دیکھ رہے ہیں یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں تو متوقع چیز لیکن نبی کو کوئی شک نہیں ہوا ماں کزب یکسوئی کے ساتھ دل و دماغ اور جو بھی آپ کی آنکھ دیکھ رہی تھی ان میں کوئی کانفلکٹ نہیں تھا ماں قدم الفواد مارا پارو نہ ہو علامہ یارا تو کیا تم اس سے جگڑتے ہو اس چیز پر کہ جسے وہ دیکھ رہا ہے اقبال نے کہا نا کہ قلندر ہر چین دی بگوئن جو شخص اپنا دیکھی ہوئی چیز بیان کر رہا ہے تو مجھ سے جگڑ رہے ہو تمہارے لیے تو وہ ایک غیب کی خبر ہے اس نے تو دیکھا ہے اف تمہارو نہ ہوں علامہ یار قدرا ہو نزلت الخرا اس نے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا کہاں دیکھا ان سدرت المنتہا شب میں میں سدرت المنتہا کوئی بیری کا درخت ہے وہ کیسی بیری ہے ساتھی آسمان کی بیری وہ آخری حد ہے مخلوق کوئی اس سے آگے نہیں جا سکتی اس سلت المنتہا منتہا نہایت حد جہاں کی حد ہو گئی وہاں تک حضور پہنچے ہیں سدرت المنتہا تک اندہا جنت الماوا اور سب سے اونچی جنت ہوگی جنت الماوا وہ اس کے قریب ہی ہے وہ بھی ساتویں آسمان پر ہے یہ تو درجہ بدرجہ ترقی ہوتی جائے گی نا پہلی ضیافت جو ہے پہلی نزل جو ہے وہ تو اسی زمین پر ہو جائے گی پھر جو ترقی ہوگی اپنے اپنے مدارج اپنے اپنے مراتب اپنے اپنے مقامات اپنے اپنے ایمان کی گہرائی اپنے اپنے اعمال صالحہ اپنا اپنا انفاق مال و جان اس کے حوالے سے درجے ہوں گے اندراج ہوا اس یکس سدرا کا ماں یکشا جبکہ ڈھانپے ہوئے تھا اس بیری کو جو ڈھانپے ہوئے تھا تمہیں کیا بتائیں کیا ڈھانپے ہوئے تھا تم نہیں سمجھ سکتے دیکھیے کس طریقے سے اس یق سدرا کوئی انوار الہیہ کا کوئی ایسا نزول ہے وہاں جو زبان سے ادا نہیں ہو سکتا کوئی الفاظ نہیں ہے کہ جو ان کی تعبیر کر سکے اس پر انوار الہیہ کا کوئی نزول ہے اس یکشا سدرا کا ما یکشا جبکہ چھایا ہوا تھا اس بیری کے اوپر جو چھایا ہوا تھا جبکہ ڈھانپا ہوا تھا اس بیری کو جس نے ڈھانکا ہوا تھا ما زاغل بسر و ما تغا نبی کی آنکھ اس وقت نہ کج ہوئی نہ حد سے بڑھی یہ دو انتہائیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ آپ کسی انٹینس لائٹ کو فیس نہ کر سکے تو نگاہ ہٹائیں گے آپ یہ جھپک لیں گے فیس نہیں کر سکتے اگر آپ میں ہمت نہیں استعداد نہیں نبی کا ظرف اتنا تھا کہ ان انوار الہیہ کا بڑا راست مشاہدہ کیا ہے اور نگاہ آپ کو ادھر ادھر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی لیکن توا ایک حد ادب بھی ہوتا ہے جس سے آگے انسان کو نہیں جانا چاہیے نگاہ جو ہے اس نے بے ادبی کے روش بھی اختیار نہ کی علامہ اقبال نے واقعہ یہ کہ اس آیت کو میں نے سمجھا علامہ اقبال کے شعر سے اور اکثر و بیشتر لوگ نہیں سمجھ سکے اس آیت کو ذوق و شوق کے نام سے جو ان کی نظم ہے بال جبریل میں وہ میرے نزدیک ان کے شاعرانہ جو ان کی استعداد ہے اس میں بلند ترین نظم ہے وہ جہاں تک پیغام ان کا جو ہے امت مسلمہ کے لیے اس کے لیے ابلیس کی مجلس سے شورا وہ کلائمیکس ہے اور وہ ہے بھی ان کے آخری زمانے کی نظم ہے سن چھتیس میں انہوں نے کہی ہے اس کے بعد تو بیماری اتنے رہے ہیں بہت کم اشار کے ہیں لیکن اس میں ذوق و شوق میں ایک شعر ہے وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا این وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب میری نگاہ بے ادب بہانہ تلاش کرتی رہی کہ میں مشاہدہ براہ راست کروں حالانکہ این وصال ہے اس وقت لیکن یہ کہ میرے اندر حوصلہ نہ تھا کہ میں حسن کا براہ راست مشاہدہ کر سکوں وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گھر کے بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب یہاں ان دونوں چیزوں کے برس بات ہے اقبال اپنے بارے میں کہہ رہا ہے میں تو بے ادب بھی ہوں اور میں تو چاہتا تھا کسی طریقے سے حد ادب سے تجاوز کر کے دیکھوں لیکن میرے اندر تو حوصلہ نہیں تھا محمد میں وہ حوصلہ تھا دیکھا ہے براہ راست دیکھا ہے نگاہ جما کر دیکھا ہے لیکن ایک حد سے تجاوز نہیں کیا حد ادب کے اندر رہے ما البصر وما لقد من آیات رب کبرا دیکھا انہوں نے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کو تو وہاں جا کر جو مشاہدہ ہوا ہے وہ تو اللہ کی عظیم ترین آیات کا ہے اور اسی سے در حقیقت دلیل ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو قول ہے شب معراج میں بھی حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا اللہ کی عظیم ترین آیات کو دیکھا جو تجلی تھی اس وقت اللہ کی حضرت عائشہ کا کہنا تو یہ کہ نور اللہ وہ نور ہے دیکھے کیسا جا سکتا ہے بہرحال وہاں کی قرآن جو کہہ رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کو دیکھا نہیں جیسے کہ وہ جو شب مراج میں پہلا سفر کا حصہ تھا زمینی مسجد حرام سے مسجد اقسا تک سبحان اسراب تھا من المسد الحرام الفسر نبی بارکنا ہاؤ لہو من آیات وہاں پر بھی اللہ نے اپنی آیات کا مشاہدہ کرایا لیکن وہ زمینی آیات ہیں اللہ کی وہ برکات جو ہے زمینی ہے یہ تجلی جو ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے اس شدت المنتہا پر آخری حد ہے مخلوق کی آخری حد ہے اس سے آگے کہیے حرم ہے حریب ذات ہے اللہ کی جس میں کسی غیر کا کوئی دخل ممکن نہیں اس حد پر جا کر جو وہاں تجلیات باری تعالیٰ تھے ان کا مشاہدہ کیا لقد رام ان رب ہی کمرا افرائے تم اللہ تب اب یہاں مضامین وہی شروع ہو گئے ہیں جو مکی صورتوں کے ہیں تو کیا تم نے دیکھا ہے دیکھو تو اور غور تو کرو تم لوگوں تم نے اللہ اور عزا کے بارے میں غور کیا اور منا تو سارے سب اخرا تم نے یہ تین دیویاں بنا رکھی ہیں الکم الزکر ولہ ونسا کیا تمہارے لیے تو مذکر بیٹے تمہیں پسند ہیں اور سے تم نے بیٹیاں الاٹ کی دل کا قسمت الزیزا یہ تو بڑی بری تقسیم ہے جو تم نے کی ہے تو خود اپنے لیے بیٹے پسند ہیں اللہ کو الاٹ بھی کیے تو بیٹیاں اور ان کی حقیقت کوئی ہے نہیں ان اللہ آسماؤن سب میں تم تمہاں تم آباؤ یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کچھ نام ہیں جو دھر لیے ہیں تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے ماں اللہ سلطان اللہ نے ان کے لیے کوئی سرد نہیں اتاری علت انفس یہ نہیں پیروی کر رہے مگر اپنے صرف زن کی اپنے گمان کی زن و تخمین اٹکل پچو یا تحول انفس جو خواہش نفس ہے وشفل تھنکنگ ہے انہوں نے کچھ چیزیں بنا لی ہیں اپنی خواہشات ہی کو عقائد کی شکل دے دی ہے ہوں رب الخدا جبکہ ان بد کے پاس ان کے رب کی طرف سے یہ الہدا آ گیا قرآن آ گیا محمد آ گئے املی انسان ماں تمنا کیا انسان کو مل جائے گا جس کی وہ آرزو کرتا ہے فل اللہ آخرت ولولا آخرا اور اولا اولا دنیا سب اگلا پچھلا آخرا اور دنیا سب کا اختیار مطلب اللہ کے ہاتھ میں وہ کم ملک ان سے سما بات لا تری شفات شیا کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ ان کی شفات ان کے کسی کام نہیں آئے گی وہ شفاعت کر رہے ہیں آ مرو اللہ ان کو بخش دے جو ایمان لائے ان کے حق میں کوئی شفاعت نہیں کرے گا جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں سورہ غافر میں سورہ مومن میں فرشتے جو ہیں منفی الارض زمین والوں کے لیے استفاد کرتے ہیں لیکن ان کے لیے کوئی سفارش نہیں ہے لاتونی صفا ہم شعین اللہ یاد اللہ شاہ و یرضا وہ تو جس کے لیے اللہ اجازت دے گا چاہے گا اس کو اجازت ہوگی تو اس کو فائدہ پہنچے گا لا يؤمنون بلاخر لا يسمون سمون کا الانثى یہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہوں نے فرشتوں کے نام رکھ دیے ہیں مونس یہ فرشتوں کے نام پر انہوں نے اپنے خیال کے مطابق یہ دیویاں جو ہے گھڑ لی تھی لہم بہی من علم ان کے پاس کوئی علم نہیں کوئی دلیل نہیں نہ اپنی دلیل اور نہ کوئی اللہ کی اتاری ہوئی کسی کتاب سے کوئی شرط تو اللہ زن وہ نہیں پیروی کر رہے مگر صرف زن کی گمان کی وہ ان زن اللہ من الحق نے شایا اور زن جو ہے وہ حق سے انسان کو مستغنی نہیں کر سکتا حق وہ ہے جو آ رہا ہے اللہ کی طرف سے جو وہی کیا جا رہا ہے یا پھر یہ ہے کہ انسان کا وہ علم ہے کہ جو ان سما اول بسر فواد اس سے جو حاصل ہو رہا ہے اس کی آبزرویشن ہے اور یہ سینس ڈیٹا کو پروسیس کر کے نتیجہ نکالتا ہے عقل سے وہ علم ہے علم و علمان یا علم وہ ہے ایکوائرڈ نالج اور یا علم یہ ہے جو ریویل نالج ہے باقی ضرور و تخمیم کی کوئی حیثیت نہیں فعارض امن طول تو اے نبی جو پیٹ بول رہا ہے وہ گردانی کر آپ بھی اس سے ذرا اراض کر لیجیے آپ بھی اس کے زیادہ ڈر پیر نہ ہو زیادہ پیچھا نہ کریں ان کا ان ذکر نہ جس نے پیٹ موڑ لی ہے ہمارے ذکر سے بلم یورپ الحیات حیات دنیا اور اس کا کوئی مقصد نہیں سوائے دنیا کی زندگی کے اس نے مطلوب بنایا جو دنیا کی زندگی وہ ہم سورہ بنی عیسائی میں پڑھ چکے ہیں یہ مضمون من کانا یرید العاجلہ تھا اجلنا لہو فیا مان شاہ من نرید ثم جعلنا لہو جہنم یصلاح مضموم مدہورا ومن اراد الاخرہ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا تو یہ لوگ جو ہے طالب ہیں دنیا کے صرف ذالک مبلغهم من العلم یہ ان کے علم کی رسائی یہیں تک ہے اس سے آگے ان کے ذہن اتنے چھوٹے ہیں ان کا درس اتنا تنگ ہے کہ آخرت کا علم جو ہے وہ ان کے ذہنوں میں آئی نہیں رہا حالانکہ ذرا برابر درد ہو تو انسان سوچے کہ کیا بس یہی دن عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں کیا یہ زندگی اشرف المخلوقات مسجود ملائک اور زندگی ہے تیس چالیس پچاس برس تو اسے پیمانہ روز و فردا سے نہ لاؤ جاویداں کردم جماں پہم دماں ہے زندگی وہ زندگی تو بہت طویل ہے کا یہ دنیا ہی کے اندر الجھ کر رہ گئے یہی ان کی پہنچ ہے رسائی ان کے علم میں اور فہم میں یہیں تک ہے ان رب کا ہوں عالم میں منظول اللہ سبھی لہی یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو بھی کہ جو اس کی راہ سے بھٹک گئے وہ عالم بے منی تدا اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی جو ہدایت پر ہے بلی اللہ معافی مابلوات اور یقیناً اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں یجزی الزین آساؤ بے ماں تاکہ وہ بدلا دے ان کو جنہوں نے سیاحت کمائی ہے برائی کمائی کی ہے بری کمائی کی ہے ان کو برا بدلہ ملے بزی الزین اور بدلہ دے وہ ان کو جنہوں نے نیک کام کیے اچھے کام کیے اچھائی کا بدلہ الزین یج تنبون السم و الفواہش المم دیکھیے تیسری مرتبہ وہ مضمون آ رہا ہے بڑے بڑے گناہ ان سے بچوں قبائل سے بچو پہلے یہ طے کرو اصل میں تو ان کا مرحلہ اثر کرنا مشکل ہے ہوتا کیا قبائل میں سے کسی ایک کو تو آدمی زیادہ مجبوری ہے جی کیا کرو اس میں تو ملوث سے اب سود کے بغیر تو نہیں ہے صاحب فیکٹری چلانی ہے مل چلانا کیسے ہوگا زیادہ یہ تو میری مجبوری ہے ملازم گا رشوت کے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا کہاں سے میں بچوں گی تعلیم کا بندوبست کروں کہاں سے لاؤں مکان کا کرایہ کہاں سے دوں ایک دفعہ میں جا رہا تھا وابدہ ہاؤس میں آڈیٹوریم میں وہاں پہ آڈیٹوریم میں ایک سیرت کی تقریر تھی میری تو جو مجھے گاڑی لینے آئی اس کے ڈرائیور کو میں نے دیکھا کہ بڑا نوجوان اسمارٹ تھا تو میں نے اس سے گفتگو ایسے ہی درمیان میں کی تو میں نے کہا کہ بھائی تیل ویل بیچتے تو نہیں ہو کیوں جی بیچتے ہیں ضرور بیچتے ہیں گڑنے سے بیچتے ہیں اور ان کو بتا کے بیچتے ہیں اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ ذرا جو تنخواہ آپ ہمیں دے رہے ہیں اس میں ہمیں ایک کمرے کا مکان لاہور میں لے دیں پھر ہم تیل نہیں بیچیں گے تو بہرحال قبائل کو تو آدمی نے کر لیا کسی نہ کسی دلیل سے اپنے لیے جائز بھائی اگر نہیں ہوتا گزارا تو تم چھابڑی لگاؤ نا چھابڑی والا تو لے آتا ہے شام تک جو اینٹیں ڈھو رہا ہے وہ بھی شام کو ساٹھ روپے لے رہا ہے تو ستر روپے لے رہا ہے سو روپے لے رہا ہے کیوں ڈرائیوری کر رہے ہو کیوں حرام کو نہیں کرتے لیکن نہیں قبائل کو تو ایک ایک گنے سب نے اپنے لیے ایک گنا کو جو ہے حلال کیا ہوا ہے اب سارا زور آیا تو سرائل کے اوپر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اسی پر بہتے ہیں اسی پر من دیگرم تو دیگری تم اور ہو میں اور ہوں تم نے یہ آمین زور سے کہہ دی تم اور ہو گئے میں اور ہوں تم نے دین کر دیا تم کوئی اور ہو کوئی اور مخلوق کی کوئی اور ہو کہیں شاید میں ریخ سے آ گئے ہو اور مسجد سے نکلے تو مسجد تو دھویا جائے گا یہ فرمایا اللہ جین جب تباع بل فواہش ہے وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور فوہش سے بے حیائی سے بچتے رہے لمم ہاں کبھی کوئی کوئی چھوٹ لگ گئی تھوڑی سی تو سگائے مراد یہاں پر سگائے لمم یہاں سگائے کے لیے ان نرب کا واسع المغفرہ دیکھیے واسع کا آ گیا واسع سلاسی مجرد میں اس میں فائل ہے اور وہ ہے منہ سے کسی اور سے کو وسط دینے والا میں نالا منہ سے ہم ابھی اس کو وسط دیں گے ان نرب کا واقع سعود یقیناً آپ کا پرور جو ہے بہت بہت وسیع مقصد والا ہے وہ عالم بکم اور وہ تمہیں خوب جانتا تھا اس وقت بھی اس انشا کو میں نے لڑ جبکہ تمہیں زمین سے اس نے اٹھایا تمہاری تخلیق کا مادہ جو ہے وہ مٹی سے جب تم آغاز کیا تو ابھی کل تم جن میں تم سی بتوں ہوں اور وہ اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا تھا تم سے واقف تھا جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں زمین کی شکل میں تھے فلاں سوزکوشک تو اپنے آپ کو بڑا مزکا اور بہت نیک اور بہت متقی نہ سمجھو اللہ کو معلوم ہے اللہ عالم تقا ہو بمن اتقا وہ خوب جانتا ہے جو تقوا والا ہے وہی مثال آئے گی تھوتھا چنا باجے گھنا جہاں حقیقت تقوا نہیں ہوتی وہ مظاہر تقوا پر بہت زور ہوتا ہے حقیقت تقوا ہے نہیں حرام خوری ہے لیکن یہ کہ مظاہر تقوا کے اوپر زور اس لیے دیا جائے گا چھوٹی چیزوں کے اوپر اس لیے ہوگا فلا رکو سکوں نہ اپنے آپ کو سمجھو بڑے متقی اور بڑے پاک اور بڑے پاک باز عالم لدی تو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے پیٹ موڑ لی دیا تھوڑا سا اور پھر سخت ہو گیا یہاں در حقیقت عام خیال یہی ہے میری رائے بھی یہی ہے کہ ولید بن مغیرہ کا تذکرہ ہے وہ قریب آ گیا تھا ایک وقت میں یہ تذکرہ تفیر سے آئے گا سورہ مدثر میں معلوم ہوتا تھا کہ اب وہ ایمان کے بہت قریب ہے لیکن پھر ایک دم سخت ہو گیا پھر وہ اقبیت یا اپنی چودراہٹ کا خیال جو ہے وہ ایک دم نرمی پیدا ہوئی تھی آتا خلیل خلیلز آئندہ غیر دفاع ہوا یار کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ دیکھ رہا ہے اب املم سو کے موسا کیا اسے یہ بات خبر نہیں پہنچ چکی کیا اس کو نہیں بتا دیا گیا جو صحف موسا میں تھا وہ ابراہیم الزی وفا اور ابراہیم کے صحیفوں میں تھا جس نے پورا پورا پورا وفا کر دی اپنی ہر پوری وفا کی انتہا کر دی اپنے پروردگار کے ساتھ وقت تو صحف ابراہیم اب ابوسا یہ آخری پارے میں بھی صورت العلیٰ میں آئے گا اور یہ ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ صحف ابراہیم کہاں ہے صحف موسا کو first five books of the old لیکن وہ کہاں ہے صحفی گمان ہے میرا اللہ عالم کہ ہندوستان میں جو ہندوؤں کے اوپن ہیں وہ صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں اللہ عالم گمان کے درجے میں اس میں حضرت موسا کے صحیحوں میں اور ابراہیم کے صحیحوں میں کیا بات تھی اللہ تذر و غازر تم نزرا اخرا کہ نہیں اٹھائے گی کوئی جان کسی دوسری جان کے بوجھ کو ہر شخص کو اپنی رسپانسبلٹی خود اپنی اکاؤنٹیبلٹی کو فیس کرنا ہوگا خود جواب دہی کرنی ہوگی جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم میں وہ کل آتی ہے یوم القیامت فردا ہر شخص اللہ کی عدالت میں آئے گا قیامت کے دن اکیلا نہ باپ ساتھ ہوگا نہ ماں ساتھ ہوگی نہ جورو ساتھ ہوگی نہ بیٹے ساتھ ہوں گے نہ بیٹیاں ساتھ ہوں کا کوئی ساتھ کوئی بھائی ساتھ ہوگا یا عورت ہے تو نہ شوہر ساتھ ہوگا اسے اپنا جواب خود دینا ہے اللہ کا دروازہ تم ادرا اخرا اللہ کا انسان اللہ ماسا اور یہ کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی کچھ جس کے لیے اس نے صحیح کی ہے محنت کی ہے کمائی کی ہے تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا امل انسان ماں تمنا شروع میں آیا تھا کیا تمناؤں سے کچھ مل جائے گا کیا انسان کو مل جائے گا جو وہ چاہے گا نہیں اب یہاں اس کا جواب آ گیا اللہ سلیل انسان علا کسی انسان کو نہیں ملے گا کچھ بھی مگر وہی جس کے لیے اس نے سڑی کی محنت کی نسا یورا البتہ جو اس کی صحیح ہوگی وہ اسے دکھا دی جائے گی اس کے سامنے آ جائے گی ممن یامن مسقال ضرورت ان انجرا ممن یامن مسقال ضرورت ان انجرا جس نے ذرے کے ہم بدن نیکی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرے کے ہم بدن بدی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا جگال اوفا پھر اس کو بدلا دیا جائے گا پورا پورا بدلا وانا رب کل منتہا اور یہ کہ بل آخر تو تمہارے رب ہی کی طرف جانا ہے وان نہ ارحکا واب کا اور یہ کہ وہی تمہارا رب ہے جو ہنساتا بھی ہے رلاتا بھی ہے ایسے حالات جن میں کہ تم خوش رہتے ہو ہنستے ہو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور ایسے حالات جن میں تمہیں رونا آ جاتا ہے تکلیف ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے وان نہو ہوا ماتا واہیا اور یہ کہ وہی ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی رکھتا ہے وان نہ زین زکر نطفت مزاج تمنا اور یہ کہ وہی ہے جس نے بنا دیے ہیں زوجین اظکر و انسا مذکر اور مونس مرد اور عورت مر اور مادہ میں ایک ہی مونڈ سے ادا تمنا جبکہ وہ کپکائی جاتی ہے ون علیہ نشت الخرا اور یہ کیا اسی پر اسی کے ذمے ہے دوبارہ اٹھانا اس کو نوٹ کیجیے ذمہ داری ہے اس کی علیہ ہند الخرا اس لیے کہ اگر وہ نہیں اٹھاتا دوبارہ تو نیک و کاروں پر یہ بہت بڑا ظلم ہو جائے گا جنہوں نے یہاں بھی ہاتھ روک کر رکھے اپنے پھوک پھوک کر قدم رکھا چاہے روکھی سوکھی پر گزارا کرنا پڑا تو حرام پوری نہیں کی مشقت میں زندگی گزار دی اگر یہ نشرت ثانیہ نہیں ہے دوبارہ اٹھنا نہیں ہے انہیں و ثواب نہیں مل رہا ہے تو گا اللہ علیہ اتل الخرا اس کے ذمے ہے دوبارہ اٹھانا ون علیہ نشت الخرا ون ہوا اغنا و اخنا ون ہوا رب و وأنه أهلك عاد للأولى وسمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفقة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى صدق الله العظيم اور یہ کہ اللہ ہی کے ذمے ہے دوبارہ اٹھا دینا اور یہ کہ اسی نے دولت دی اسی نے خزانہ دیا لیکن اس کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اسی نے جس کو بھی فقر آتا ہے اسی کی طرف سے آتا ہے اغنا اپنا اپنا چونکہ یہ باب فعال ہے تو اس میں سلب ماخذ کا ایک مفہوم بھی ہوتا ہے ون ہوا رب الشعرا وہ ستارہ جس کی کہ عام طور پر پرستش کی جاتی تھی یہ کہ اس کا رب بھی وہی ہے ون اہل کا آج علی اولا اور یہ کہ اسی نے ہلاک کیا تھا پہلے آد کو آج وہ قوم تھی جو احقاف میں آباد تھی جن کی طرف کی حضرت حود علیہ السلام مبوس ہوئے تھے لیکن اس کے بعد پھر جو قوم سمود وجود میں آئی کیونکہ اسی قوم آد میں سے جو اہل ایمان تھے اور حضرت حود علیہ السلام انہوں نے وہاں سے ہجرت کی اور پھر ان کی نسل سے یہ دوسری قوم جو سمود وجود میں آئی تو اسے آد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے آد وہ تھے دوسرے یہ آد ہیں سمود کو بھی آد ثانیہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ انہی کی نسل تھی تو انہو اہلک عاد آد ابھی اولا اسی نے ہلاک کیا تھا پہلے آد کو وہ سبود فاپ اور اور ثانیہ یعنی سمود کو بھی تو پھر کسی کو باقی نہ چھوڑا وہ قوم انوہی میں ان اور ہلاک کیا تھا اس نے نوح کی قوم کو اس سے پہلے ان کانو ہم الزام آباد کا یقیناً وہ تو ان سے بھی بڑھ کر ظالم اور ان سے بھی بڑھ کر سرکش تھے مفقا کا احوا اور وہ بستی کہ جسے اس نے پلٹ دیا تھا الٹی ہوئی بستی کو اس نے پٹک دیا اس سے مراد ہے سدوم اور آمورا کی بستیاں وغشا ہا وشا اور پھر اس کو ڈھانپ لیا جس چیز نے کہ ڈھانپ لیا جب اس کے اوپر ایک دفعہ تو وہ زلزلہ آیا اور تلپٹ کر دیا اور پھر اس پر کنکروں کی بارش ہوئی تھی ہا ماں وشا تو وہ کنکروں کی بارش نے پھر ان کو اب ڈھانپ دیا کبھی ائی آلائے کا تو تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کے بارے میں تم اسے جھٹلاؤ گے یا ان کے بارے میں شک کرو گے نذیر من مینن نذور ہاگا یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک خبردار کرنے والے ہیں جیسے کہ اور بہت سے خبردار کرنے والے پہلے آ چکے ہیں من نظور اولا پہلے کے نذیر کی جمع نذر عذیل عذفا آ چکی ہے قریب وہ آنے والی نی صلاح اللہ کاشفا اور نہیں ہے کوئی اس کو کھول دینے والا اللہ کے سوا اس کی یہ بھی مانی ہے کہ جیسے کشتی کا لنگر کہیں ہو تو لنگر کھول کر لنگر اٹھا کر پھر کشتی کو روانہ کیا جاتا ہے تو ایسے ہی وہ قیامت ابھی لنگر انداز ہے لیکن اس کو روانہ کرنا اسے چلانا اللہ ہی کا کام ہے جب وہ چاہے گا اور یہ بھی ہے کہ اس کا علم جو ہے کہ کھول کر دکھا دیا جائے کہ وہ کب آئے گی یہ بھی صرف اللہ کے پاس ہے اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ جو بتا سکے کب آئے گی افطن حاضل حدیث سے تو کیا تم کو اس بات سے تعجب ہو رہا ہے حاضل حدیث اس قرآن ہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ تد حکون ولا تمکون اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو ون تم سامدون اور تم خوش فیلیاں کر رہے ہو خوش گپیوں میں لگے ہوئے ہو فسٹ جدول اللہ وابدون سجدہ کرو اللہ کے لیے اور اسی کی بندگی کرو اسی کی پرستش کرو سجدہ کر لیجیے اس سورہ مبارکہ پہ جو زور خطابت ہے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم لوگ اس کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتے یہ جو عربوں کا ذوق تھا بڑے بڑے خطیب ان کے ہاں ہوتے تھے خود حضور نے فرمایا ہے کہ ان من شعر الحکمت و ان من البیان الشہرا بہت سے شعر ایسے ہوتے ہیں کہ جو حکمت پر مبنی ہوتے ہیں حکمت کے خزانے اور بہت سے بیان بہت سے خطبے بہت سی تقاریر ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں جادو کا اثر ہوتا ہے تو اس خطبے کے اندر جو خطابت کا جوش ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا اب ظاہر بات ہے کہ وہ عرب اور خاص طور پر جو کہ پوری فصاحت اور بلاغت سے واقف ہوں وہ سمجھتے ہیں لہذا اس کے بارے میں جو رائے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جس مجمع میں کھڑے ہو کر یہ سورت سنائی تو پورا کا پورا مجمع جو ہے دب بخود رہا اور وہ ساکی تو سامت ہو کر اس کو سنتے رہے وہ کافر بھی تھے اہل ایمان بھی تھے بڑے بڑے دشمن بھی تھے حضور کے لیکن یہ کہ اس کا ایسا زور تھا اتنا اثر تھا اتنی تاثیر تھی کہ دم بخود رہے اور آخر میں جب حضور نے یہ آیت پڑھی تو سب کے سب سجدے میں گر گئے البتہ بعد میں پھر انہوں نے بات بنا لی ایک اور وہ واقعہ ہے تلکا غلامی کل اولا کا جب ان سے کہا گیا تم بھی سجدے میں گر پڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام سن کر یا قرآن ان کی زبان سے سن کر تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو سنا تھا کہ اسی میں انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا جہاں ذکر آیا ہے افرائے تم لات ابزا و منا سالست الخرا تو وہاں محمد نے یہ بھی کہا تھا تلکل بڑا کل اولا بہن شفات اہن لترتجا یہ بڑی اونچی دیویاں ہیں بڑی اونچے مقام والی دیویاں ہیں یہ لات اور منات اور منات اور عزا اور یہ کہ ان کی شفاعت کی توقع ہے شفاعت کریں گے تو ہم نے چونکہ یہ آیت بھی سنی تھی یہ بھی سنا تھا ان کے زمان سے لہذا ہم نے سمجھا کہ بس اب مطلب جھگڑا ختم ہو گیا اور محمد نے بھی ہماری دیویوں کو کسی درجے میں مان لیا جھگڑا تو یہی تھا لہذا ہم بھی ان کے ساتھ سجے گر گئے لیکن یہ گویا کہ ان کی سکون سازی تھی یا یہ کہ بعض علماء کی یہ تعویل ہے کہ ہو سکتا ہے کسی شیطان نے جب کہ ادور پڑھ رہے تھے تو یہ الفاظ پڑھ دیے ہوں آواز ملا کر اور انہوں نے سنے ہوں اللہ عالم لیکن میرے نزدیک یہ اصل میں اس سیرت اس صورت کی تاثیر تھی اس کی اتنی حیبت تھی اس میں کہ اس کے نتیجے میں جب آخر میں یہ حکم آیا سجدہ کرو اللہ کو اور بندگی کرو اسی کی تو وہ سب کے سب گویا کہ بے اختیار جسے ہم کہتے ہیں فعلقی سہرت و ساجدین جیسے کا لفظ آیا ہے کہ وہ جادوگر جو تھے حضرت موسا علیہ السلام کا جو مقابلہ کرنے آئے تھے پھیلے مجہول ہیں گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں جیسے کسی نے ان کو پکڑ کر اور الٹا کر دیا اور سجدے میں گرا دیا یعنی بے اختیار کرنا انسان کا تو ایسا ہی معاملہ اس صورت کے سننے پر بھی ہوا ہے واللہ عالم بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی ویاکم کہ و ذکر حکیم